اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد عند تنفس كل نفس ولك الحمد عند طرفة كل عين ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتناب وارزقنا اتباعه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 أيد الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين اللهم أوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تدفو أبدا يا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وقل إلى الخير بنواصينا اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب لین الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين واجعلنا غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وجل الحياة زادة لنا في كل خير وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الوفاة حفاظة لنا من كل شر يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحم امت حبیبک وتجاوز امت حبیبک واغفر لامت حبیبک اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمت امورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا التي اليها معادنا اليك رب فحببنا والا صالم الفقمنہ و انس الاخلاق بجن نبنا و الصرات المستقیم بسبتنہ اللہ علثرات المستقیم بسبتنہ واد الآدا کا آد السلام فنسرنا اللّہ منسرنا والا تنسر علینہ اللّہ ضدنا والا تنخوسنہ اللہ اکرمنا والا تو ہننا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اللهم نقنا من من من الخطايا كما ينقى الثوب الدنس يا الراحمين خير ما اللہ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود وأهلكه كما أهلكت عاد وثمود اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما و إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے کریم رب یہ لاکھوں تیرے بندے تیری محبت میں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور تیری قدرت پر یقین کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے تیری رحمتوں کو لینے کے لیے سارے دروں کو چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے اے اللہ تین دن سے سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ دنیا کے ستائے ہوئے ہیں حالات نے ہمیں گھیر پریشان کر دیا ساری اے اللہ تیرے نہیں رہے تو ساری مخلوق ہماری دشمن ہو گئی اے اللہ شیطان اور نفس نے ہمیں پچھاڑا غیروں نے ہمیں خوب استعمال کیا آج ہمارا خون ہم ہے آج ہمارے جسم بے قیمت ہیں آج ہمارے علاقوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے آج ہماری اولادوں کو بگاڑا جا رہا ہے ہمیں آئندہ تباہ کرنے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں اے اللہ ہم نے بھی تیرے دین سے غفلت کی ہم مجرم ہیں آپ تو رحم الرحمین ہیں آپ نے تو ایمان دیا آپ نے تو اسلام دیا آپ نے حضور کی امت میں پیدا کیا اور آپ نے وعدے کو دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا لیکن ہم نے نمازیں چھوڑی تیرے آکام کو توڑا اپنی شادیوں کو گناہوں سے بھرا زمین کو ظلم سے بھر دیا اے اللہ ہم غفلت میں پڑے رہے لیکن ابھی زندگی باقی ہے تیرا وعدہ ہے کہ جو توبہ کر لے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اے اللہ گناہوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں جیسے نفرت اور اے اللہ بدعمالیوں کے علاوہ کچھ نہیں اخلاق میں ہم گرے ہوئے کردار میں ہم گرے ہوئے لیکن آپ تو کریم رب ہیں آپ گندگیوں سے خوشبو والے پھول نکالتے ہیں آپ مردوں سے زندگی عطا فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما ہمارے مردہ دلوں کو اے اللہ زندگی عطا فرما اے اللہ ہماری سیاہ روحوں کو جلا بخش دے اے اللہ گناہوں کی نوشتوں سے ہمیں پاک فرما دے اے اللہ ہم نے تو تیری زمین کو تیری نافرمانیوں سے بھر دیا اور ظلم سے بھر دیا غفلت سے بھر دیا آپ سورج نکال کر روشنی کرتے ہیں اے اللہ گھر گھر روشنی ہو جاتی ہے اے اللہ ہمیں ہدایت کے نور کی ضرورت ہے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے سہارے ہمیں سہارے کی ضرورت ہے اپنی ذات کا یقین عطا فرما اے اللہ ہمیں رہ کی ضرورت ہے اپنے نبی کے دین پر ہمیں چلا دے ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر چلا دے اے اللہ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں سرات المستقیم اے اللہ اس راستے پر ہمیں چلا دے پوری امت مسلمہ کو چلا دے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو چلا دے اے اللہ ہمارے گھروں میں عورتوں کو چلا دے اے اللہ اپنے دین کو اپنے قدرت سے زندہ فرما آپ تو بنجر زمینوں کو بارشوں سے آباد کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے منور فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو شاندار اور جاندار بنا اے اللہ اب اے اللہ ہم نے پہلے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا پہلے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا اور مسلمان مسلمانوں کے اوپر چڑھے پھر آپ نے غیروں کو مسلط کیا اے اللہ ہم تجھے پناہ مانگتے ہیں پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اپنے نبی کی ایک ایک فرد اپنے نبی کی امت کے ایک ایک فرد کو توبہ کی توفیق فرما اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما آپ کا وعدہ ہے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں میں شارت سے بھی زیادہ کریم ہوں قریب ہوں اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے اے اللہ فضائل کے شوق میں پڑھنے والا بنا دے اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ تیرے یہ چند بندے ہیں جو پھر رہے ہیں تیرے زمین پر اے اللہ ان کے پھرنے کو قبول فرما اے اللہ ان کی پوری تربیت فرما ان کی دعوت کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ امت مسلمہ کو جن بدعمالیوں کی وجہ سے ناراضگی سے حالات خراب ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرما اور جن اعمال سے آپ خوش ہو کر رحمتیں برساتے ہیں ان اعمال پر امت کو کھڑا فرما دے اے اللہ ہمارے ہر شعبے میں اپنے احکام کو زندہ فرما ہمارے گھروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما اے اللہ جو خیریں حضور نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کا تو وعدہ ہے ہم سارے دروں سے من مایوس ہو کر اور در در کی ٹھوکریں کھا کر اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کا وعدہ جی تم دعا کرو گے میں قبول کروں کروں گا اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں ہدایت جیسی دولت عطا فرما دے اے اللہ اس محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے اے اللہ مسلمانوں کی دین کی حفاظت فرما جو دین موجود ہے اس کو کم ہونے سے بچا لے جو دین موجود نہیں اے اللہ اپنی قدرت سے اس دین کو زندہ فرما دے اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے لگانے والا بنا دے اے اللہ تیرے نبی نے اپنی زندگی جس مقصد کے لیے لگائی اپنا سب کچھ جس مقصد کے لیے قربان کیا اور وہ مقصد ہماری ذمہ داری بنائی ہم اس سے غافل رہے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اے اللہ پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ آئندہ کی زندگی ہر سانس کو حضور والے مقصد اور محنت اور فکر کے لیے کچھ کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے اے اللہ یہ غلط یقین کی وجہ سے ہمارے ذہن پریشان ہے اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے یقینوں کو درست فرما دے ہمارے رخ کو طویل سے صحیح فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی مدد فرما ان کی اس محنت کو قبول فرما جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما جن لوگوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں اے اللہ ان کو بھی اس محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے دین پر چلا دے اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار تیرے نبی کی امت ایمان والے جو قبروں میں ہیں تیری رحمت کے حوالے ہیں اور آپ رحیب ہیں اور کریم جب قادر ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے ہم سب سے پہلے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں ان کی لغزشوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ حساب کتاب کی سختی سے ان کو بچا لے اے اللہ ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ خاتمہ ہم با ہمارا ایمان پر فرما اے اللہ قبر کی فٹنے سے ہمیں بچا سوال جواب منکر نکیر کے سوال کی سختی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ میدان میں محشر کے حساب کی سختی سے بچا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما اے اللہ پلسرات پر سے گزرنا آسان فرما اے اللہ ہم تو دنیا کی ایک تیلے کی آگ برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ اے اللہ تیری ہی حفاظت سے ہم بچیں گے اے اللہ پوری امت کو بچا لے اے اللہ بچے بچے کو بچا لے اے اللہ کافروں کو بھی ہدایت عطا فرما ان کو کو بھی غفلت والی زندگی سے نکال دے اے اللہ ہم نے جو ان کے حق میں کوتاہی معاف فرما اے اللہ جو نا قید ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو رہائی عطا فرما جن ظالموں نے قید کیا اے اللہ ان ظالموں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی اور دین کی حفاظت فرما اے اللہ قرآن مکاتب دینی مدارس اور دینی ادارے اور تیرے راستے راستے میں نکلنے والے ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو نکلنے والوں کی ہر قدم پر تربیت اور تربیت رہبری اور رہنمائی فرما اور جہاں جہاں جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ یہ اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ جو بالکل آخری وقت میں آیا اس کو بھی قبول فرما جو شروع سے خدمت میں لگے ہوئے اعلیٰ پیمانے پر ان کو قبول فرما جو ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اے اللہ ان کو کو قبول فرما جن کی جن پر ان کی نظریں پڑی اے اللہ ان کو قبول فرما اے اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور آپ کی رضا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اس محنت کے لیے قبول فرما اور اپنی رضا ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کو جو جا چکے ان کی مقصد فرما جو اگر زندہ ہیں اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ جو خیریں تیرے میرے نبی نے مانگی مسلمانوں میں سے ہر ایک کو وہ ساری خیریں عطا فرما جن گناہوں سے پناہ چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو گناہ ان سے پناہ عطا فرما اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگانے والا بنا دے اے اللہ غیر قوم مسلمانوں کی صلاحیتوں کو دین کے خلاف استعمال کریں اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے نبی نے جو امت کے لیے دعائیں کی اور آنسو بہائے اور رہے اے اللہ ان آنسو کا سب کا امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لے اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ باداروں کے دین کو زندہ فرما معاشرت کے دین کو زندہ فرما اے اللہ معاشرت کے دین کو زندہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں عطا فرما اے اللہ جیسے نبیوں کی مددیں کی اے اللہ ہماری مدد فرما اور اے اللہ اس اس محنت میدان میں جمع ہونے والے ان کی خدمت کرنے والے سب کو اے اللہ ساری خیریں عطا فرما جو خیریں حضور نے مانگی امت کی فرض کو وہ خیریں عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ امت کو ان شرور سے پناہ عطا فرما اے اللہ آپس میں الفتیں محبتیں عطا فرما دے نفرتوں کو محبتوں سے جوڑ دے اے اللہ پریشانیوں کو عافیتوں سے بدل دے اے اللہ بے دینی کی فضاؤں کو مٹا کر دینی فضائیں قائم فرما پوری امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ آپ تو ساری انسانیت کو ہدایت دے آپ تو دے سکتے ہیں لیکن اے اللہ آپ کی امت انسانیت کا بھلا ہو جائے گا آپ کے خدانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اے اللہ حضور کے بہنے والی آنسوؤں کے صدقے اور دعاؤں کے تفیل آج امت پر رحم فرما آج یہ امت آپ کی رحمت کی سب سے زیادہ محتاج ہے اے اللہ اس امت کی رہبری رہنمائی فرما اے اللہ ہماری دعاؤں سب حاضر ہونے والوں کو اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما اے اللہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے وہ صلی اللہ عالم نبیل کریم والا وسعدی اجمعین